السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صورت الملک آیت نمبر آٹھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تکاد تمیز من كلما ألقي فيها فوج سألهم سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير تكاد تميز من الغيظ كلما فيها سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قریب ہے کہ ابھی غصے کے مارے پھٹ جائے جب کبھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس سے جہنم کے داروغہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا یہ بات چل رہی تھی نا اس جگہ کی جہاں پہ ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں جہنم غصے کے غضب کے مارے اس کے حصے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے اور جب اس کو وہ لوگ نظر آئیں گے جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو جھٹلاتے تھے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے تو اس کو اور زیادہ غصہ آئے گا جہنم کو بھی محسوس ہوتا ہوگا کہ کون اچھے لوگ ہیں اور کون برے لوگ اور پھر جو اس کے وہاں پہ چوکیدار ہوں گے اس کے جہنم کے اوپر وہ ہر لوگوں سے پوچھیں گے جو جہنم میں ڈال جائیں گے کیا تمہارے پاس کوئی نہیں آیا تھا جو تمہیں سچ بات بتاتا جو تمہیں بتاتا کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے صدق اللہ العظیم